یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان ماں کا مہمان آیا ماہ رمضان اہل ایماں کا مہمان آیا ماہ رمضان کھل گئے جنت کے دروازے اور دو زخ کے بند کھل گئے جنت کے دروازے اور دو زخ کے بند خلد میں جاؤ گے ہو جاؤ روزے کے پابند یہ ہے بخشش کا سامان یہ بخشش کا سامان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان اپنا یہ مہمان معظم آتا ہے ہر سال اپنا یہ مہمان معظم آتا ہے ہر سال کرتے ہیں اہل ایمان اس کا دل سے استقبال اس کی بڑی ہے شان اس کی بڑی ہے شان آیا ماہ رمضان ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان ماہ مبارک پہلا اشرا رحمت سے بھرپور ہر دم افو کرم کا ظہور آخری اشرے میں آخری اشرے میں آخری اشرے میں جنت کی پہچان آیا ماہ رم زان آیا ماہ رم زان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رم زان ستر درجے بڑھ جاتا ہے فرض کا اس میں سوال نفلوں کا فرض کے برابر اجر ہے عالی جناب خوب جلا پائے ایمان خوب جلا پائے ایمان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان روزہ میرے لیے ہے تو ہوں خود میں اس کی جزا روزے دار کو اس کا بدلہ خود میں کروں گا عطا یہ ہے اللہ کا فرمان یہ ہے اللہ کا فرمان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان روزے دار کے منہ کی بو ہے رب کو بڑی محبو روزے دار کے منہ کی بو ہے رب کو بڑی محبوب یہ طالب ہے رب کا اور خود ہے رب کا مطلوب اس سے راضی ہے سبحان اس سے راضی ہے سبحان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان جس دروازے سے جائیں گے خلد میں روزے دار ہر ایک گام پہ آئے گی ان کو خوشبو کی مہکار دل کے نکلیں گے ارمان دل کے نکلیں گے ارمان آیا ماہ رمضان اللہ کا احسان آیا رمضان روزے داروں پر خالق کا ہے یہ بڑا انعام خلد میں ان کے دروازے کا ہے یہ حدیث میں نام کہلائے بابری کہلائے بابریان بابری آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان ہر ایک سمت سے آئے نمازی جب ہو وقت نماز ہے یہ حقیقت ماہ رمضان کا ہے یہ اعجاز ہو گیا بے بس ہر شیطان ہو گیا بے بس ہر شیطان آیا ماہ رمضان اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان بھری بھری ہے ہر ایک مسجد ہے لمحے انمو بندے ہیں مصروف عبادت دیکھو غول کے غول ان سے راضی ہے رحمان ان سے راضی ہے رحمان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان نفل ادا کرتا ہے کوئی کوئی فرض ادا پڑھے درود نبی پر کوئی کوئی کلام خدا رہل پہ رکھا ہے قرآن رحل پہ رکھا ہے قرآن آن آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان رو کی ہے بیماریاں جتنی روزہ ہے ان کا علاج نفس کے سر پہ رکھ دیتا ہے یہ تقوی کا تاج ہے یہ روحانی درمان ہے یہ روحانی درمان آیا ماہ رمضان ہے یہ اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان گھر گھر رونق اس کی ظاہر دن ہو یا ہو رات گھر گھر رونق اس کی ظاہر دن ہو یا ہو رات چھائی ہوئی ہے دیکھو اس کی ہر جانب برکات خیر کا ہے یہ تو عنوان خیر کا ہے یہ تو عنوان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان افطاری اور سحری کے بھی دیدنی ہے منظر چہل پہل ہے چار طرف ہی مسجد ہو یا گھر نور کی بارش ہے نور کی بارش ہے ہر آن آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان جگہ جگہ ہوتے ہیں شبین مچتی ہے ہر سو دھوم جگہ جگہ ہوتے ہیں شبین مچتی ہے ہر سو دھوم اور شبینوں میں لوگوں کا ہوتا ہے خوب ہجوم یہ ہے مہینوں کا سلطان یہ ہے مہینوں کا سلطان آیا ماہ رمضان اللہ کا احسان آیا ماہ ماہ سیام کے تیس ہیں روزے اور شوال کے چھ جس نے اس کو جزا حق سال کے روزوں کا دے یہ ہے محمد کا اعلان یہ ہے محمد کا اعلان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان اس کی حقیقی افضلیت کو جان خدا اور رسول اس کی حقیقی افضلیت کو جان خدا اور رسول تجھ کو ریاض شعور ہی کیا ہے تو تو ہے ظلم و جہول تیری عقل تو ہے حیران تیری عقل تو ہے حیران آیا ماہ رمضان اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان اہل ایمان کا مہمان اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش